ہم ہیں جس کے پاس با وہ پاس با اسلام کا میرا ملک پاک تو ہے ترجمہ اسلام کا ایک طوفان کفر میں ہے یہ نشاں اسلام کا گر ضرورت ہو تو کر دے زندگی بھی اس پہ وار ہم دفاعی پاکستان کے لیے ہر دم تیار رب کی نصرت جذبہ ایمان سے ہم ہیں سرشار ہم دفاعی پاکستان کے لیے ہر دم تیار رب کی صورت جذبہ ایمان سے ہم ہیں سرشار خارجیت کے لبادوں میں چھپے اے قاتلو میری دھرتی پہ جو حملہ ور ہو تم اے ظالمو اب تمہارا وقت آخر آ گیا یہ جان لو جان لے لیں گے تمہاری رب کے دی کے نثار ہم دفاعی پاکستان کے لیے ہر دم تیار رب کی نصرت جذبہ ایمان سے ہم ہیں سر سرشار ہم دفاع پاکستان کے لیے ہر دم تیار رب کی نصرت جذبہ ایمان سے ہم ہیں سرشار میرے گلشن کی بہاروں کا سفر مت روکنا کیسے خوشبو چمن پھیلی ذرا یہ سوچنا جانچ لو افغان بھی کشمیر کو بھی دیکھنا ہر خزاں کو مات موت دے جائے گی اپنی یہ بہار ہم دفاع پاکستان کے لیے ہر دم تیار رب کی نصرت جذبہ ایمان سے ہم ہیں سرشار ہم دفاع پاکستان کے لیے ہر دم تیار رب کی نصرت جذبہ ایمان سے ہم ہیں سرشار ایک دن ہر چال دشمن کی فنا ہو جائے گی رب سے ہے امید فتح اپنے سے آئے گی ہر جبی خاں کے حرم سے آشنا ہو جائے گی میرا ملک پاک پھر پائے گا دنیا میں وقار ہم دفاع پاکستان کے لیے ہر دم تیار رب کی نصرت جذبہ ایمان سے ہم ہیں سرشار ہم دفاع پاکستان کے لیے ہر دم تیار رب کی نصرت جذبہ ایمان سے ہم ہیں سرشار ہم دفاع پاکستان کے لیے ہر دم تیار ہر دم تیار